بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی سابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے